حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا اور یہ وہی دن تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ابراہیم کی وفات پر گہن آیا ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لوگوں کو چار سجدوں میں چھ رکوع کرائے یعنی ہر رکعت میں تین تین رکوع کیے آپ نے اللہ اکبر کہا پھر لمبی قرآت کی پھر رکو کیا اس قدر جتنا کہ قیام کیا تھا پھر سر اٹھایا اور قرآت کی جو پہلی قرات سے کم تھی پھر رکو کیا جتنا کہ قیام کیا تھا پھر سر اٹھایا اور تیسری بار قرات کی جو کہ دوسری بار کے قرات سے کم تھی پھر رکو کیا جس قدر کے قیام کیا تھا پھر سر اٹھایا اور سجدے میں چلے گئے اور دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے اور تین رکو کیے سجدے سے پہلے ہر پہلا رکو دوسرے سے زیادہ لمبا ہوتا تھا البتہ ہر رکو قیام کے برابر لمبا ہوتا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر آپ نماز میں پیچھے ہٹے تو صفے بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہو گئیں پھر آپ آگے بڑھے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو صفے بھی آگے بڑھ گئیں اس طرح آپ نے نماز پوری کی یہاں تک کہ سورج صاف نکل آیا پھر آپ نے فرمایا لوگوں سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی بشر کی موت کے باعث پہ نور نہیں ہوتے جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو نماز پڑھا کرو حتیٰ کہ صاف ہو جائیں اور بقیہ حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھتر